حضرت اگر گھر میں کہیں ٹی وی لگا ہوا جی۔ ہو گھر میں جہاں ٹی وی رکھا ہوا ہو تو وہاں پر کسی الماری میں قرآن شریف دینی کتابیں یا کوئی تختی وغیرہ جیسے یہ آیت وغیرہ لگاتے ہاں۔ ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا اس طریقے سے تو آپ نے اصل میں بڑے تکلفن مسئلہ پوچھا کہ وہاں ٹی وی رکھا ہوا اگر وہ محفوظ رکھا ہوا تو تو ٹھیک ہے لیکن اوپر قرآن ہے حدیث کی کتابیں اور ڈرامے چل رہے ہوں چھچورے پروگرام چل رہے ہوں یہ آداب کے تو خلاف ہے اور خالی رکھا ہوا چاہے توپ رکھ لیں آپ اپنے گھر میں بندوق رکھ لیں کلاشن کوف رکھ لیں تلوار رکھ لیں جب تک اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا اس وقت غلط نہیں ہوگا خالی آپ نے اگر سنبھال کے ٹی وی رکھا ہوا تو تو کوئی حرج نہیں ہے مگر کیا ٹی وی آدمی گھر میں سنبھالنے کے لیے لاتا کائی کے لیے لاتا جب اس میں چھچورے پروگرام آئیں گے گانے باجے آئیں گے قرآن مجید ہے حدیث کی کتابیں ہیں یہ ادب کے تو خلاف اس سے بچنا چاہیے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک صاحب نے مولانا کے پاس پیالہ لے کر کے کبوتر نے بیٹ کر دی تھی کہا مولانا یہ جائز ہے یا نہ جائے کمبت پہلے کب جائز تھی جو کبوتر کے بیٹ کرنے سے آرام ہو گئی ہے تو جو چیز ہے تو اس کو خالی رکھنے کے لیے آپ لائیں تو جو رکھ رہی آپ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب آپ دیکھیں گے چھچورے پروگرام آئیں گے ڈرامے ناچ گانے یہ آداب ہے قرآن کے تو خلاف ہے جی ہاں جی فرمائیے